محمد بن اورورا نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے ان سے عدی بن ثابت نے ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی قافلوں کی پیشوائی سے منع فرمایا تھا اور اس سے بھی کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان تجارت بیچے اور اس سے بھی کہ کوئی عورت اپنی دینی یا نسبی بہن کے طلاق کی شرط لگائے اور اس سے کہ کوئی اپنے کسی بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ لگائے اسی طرح آپ نے نجش اور تصریہ سے بھی منع فرمایا محمد بن اورورا کے ساتھ اس حدیث کو معاذ بن معاذ اور عبدالسمد بن عبد الوارث نے بھی شعبہ سے روایت کیا ہے اور غندر اور عبد الرحمن بن مہدی نے یوں کہا کہ ممانعت کی گئی تھی مجھول کے سیغے کے ساتھ آدم بن ابی ایاس نے یوں کہا کہ ہمیں منع کیا گیا تھا نظر اور حجاج بن منحال نے یوں کہا کہ منع کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو ستائیس